حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تین دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے آپ کو وفات دے دی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3343